اچھا ایک بات یہ دیکھو ابھی میں کہہ رہا تھا نا ایسے ماحول میں جو مل جائے جہاں سے مل جائے گرا پڑا لنگڑا لولا ہی صحیح وہ مال غنیمت ہے تو ان کو ایک کلپ مل گئی <laughs> ان کو ایک کلپ مل گئی کہ اس میں سبحانی صاحب ان کے ہاتھ چوم رہے تھے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ مسافہ کر رہے تھے یا منہ صاف کر رہے تھے دونوں باتیں ہو سکتی بہرحال حضرت نے ان کے ہاتھ چومے دیکھو بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت بھولے ہوتے ہیں اور خاص طور سے خانوادہ رضویہ والے وہ اتنے محتاط اور ایسے لوگ ہیں اللہ والے ان کو کوئی کہہ دے یہ سید صاحب ہیں تعظیم کرنے لگتے یہ ہمارے حضرت کا بھی معاملہ تھا اور حضرت کے جملہ خان وادے کے افراد کا یہ معمول ہے تو حضرت سے کسی نے کہا یہ سید صاحب ہیں اور یہ بھی ماشاء اللہ انہوں نے انکار نہیں کیا آج تک لوگ ان کو حنفی شافئی شافئی کہہ رہے ہیں ان کا کبھی بیان نہیں آیا کہ میں ہنفی ہوں ان کو معلوم ہے حنفی کہنے کی صورت میں میرا بیڑا غرق ہو جائے گا تو خاموش بیٹھے انکار بھی نہیں کر رہے جی، جی۔ انکار تو کرو جب حضرت سے کہا گیا یہ سید ہے تو حضرت نے سید کے ہاتھ چومے اور یاد رکھو مسئلہ ہے کہ سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے اہل سنت وہ جماعت سے بھی پھر جائے تب بھی اس کے نصب کی تعظیم واجب ہے اس کے نصب کی تعظیم ہاں اگر وہ کافر ہو جائے مرتد ہو جائے تو حقیقت میں وہ رسول اللہ کا بیٹا تھا ہی نہیں جی۔ حقیقت میں وہ رسول اللہ کا خون پاک تھا ہی نہیں اور رسول اللہ کا خون اس کو کبھی آگ چھو نہیں سکتی ہے تو سرکار جناب سبحانی میاں صاحب قبلہ نے ان کے جو ہاتھ چومے میں ہے وہ حضرت کو دھوکہ دیا گیا کہ یہ سید ہے اور موقع سے ان کا بھی ویڈیو بنا لیا گیا اور اسی دن کے لیے تو رکھا تھا کہ کبھی موقع آئے گا تو اس کو بھی استعمال کر لیں گے لیکن سن لو پیارے یہ ساری الپ کلپ سے کیا ہونے والا الپ کلپ سے کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا دلیل ہے قرآن دلیل ہے سنت دلیل ہے اجماع امت